اور وہ جو تمہارے لیے ازمے میں پیدا کیا رنگ برنگ بے شک اس میں نشان ہے یاد کرنے والوں کو